حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سترہ